حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمارے لیے طریقہ زندگی بیان فرمایا اور ہمیں نماز سکھلائی چنانچہ آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفیں سیدھی کرو پھر تم میں سے ایک شخص جماعت کروائے پھر جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ غیر الضالین کہے تو تم آمین کہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا اور جب وہ اللہ اکبر کہہ کر کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہہ کر رکو کرو امام تم سے پہلے رکو کو جاتا ہے اور پہلے سر کو اٹھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ سبقت اس تاخیر کے بدلے میں ہے اور جب وہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو اللہ تعالیٰ تمہاری ہم کو ضرور سنے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی بات سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے پھر جب وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرو کیونکہ امام تم سے پہلے سجدے کو جاتا ہے اور پہلے سر اٹھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ تاخیر اس سبقت کے بدلے میں ہے اور جب وہ تشہد کے لیے بیٹھے تو تم میں سے ہر شخص کی پہلی بات یہ ہونی چاہیے التحیات الطیبات الصلوات للہ سلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تمام اچھے آداب اور تمام عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی رحمتیں اور برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی اللہ کی سلامتی ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یہ سات جملے ہیں اور یہ نماز کے سلام و آداب ہیں سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پینسٹھ